حضرت ابو مسعود نے فرمایا لوگوں تک پہلی نبوت کا جو کلام پہنچا ہے اس میں یہ بھی ہے جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار